کئیوں نے کہا ہوگا کہ اگر اللہ کی نصرت ہوتی نا ان کے ساتھ تو ایسے تھوڑی مار کھاتے اللہ کی نصرت تو ہمارے ساتھ ہے کہ ہم گھر میں بیٹھے ہیں اور امریکہ کو خدا مان رہے ہیں ہمارے ساتھ ہے اللہ کی نصرت اگر ان کے ساتھ ہوتی اللہ کی نصرت تو یہ کیوں مار کھاتے یہ جملہ بہت بولا جا رہا ہے میں کہتا ہوں ظالمانہ جملہ ہے میں کہتا ہوں اپنے مسلمان زبا شدہ بھائی جو تڑپ رہا ہو اس کے گلے پہ نمک ڈالنے کے مترادف ہے کہ کوئی کافر آ کے مسلمان کو ذبح کر رہے وہ بھی تڑپ رہا ہو ہم جلدی سے جیب سے نمک نکالیں اس کی گردن پہ ڈال دیں کہ اچھا ہوا یہ جملہ بالکل ایسا ہی جملہ ہے شاید آپ کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اللہ کی نصرت نہیں تھی انہوں نے بھی مارے کھائی تھی تکلیفیں برداشت کی تھی چہرہ مبارک پہ تھپڑ لگے تھے باللہ من منظال دندان مبارک شہید ہو گئے تھے بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑے تھے کیا نبی کے ساتھ بھی اللہ کی نصرت نہیں تھی قرآن مجید تو کہتا ہے میں اپنے نیک لوگوں کو آزمایا کرتا ہوں اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل سب سے زیادہ بلائیں اور ابتلاعات اور آزمائشیں نبیوں پر آتی ہیں یہ دنیا قید خانہ ہے اس قید خانے میں اللہ اپنوں کو آزما کے نکھار لیتا ہے اور ان کی ان کی روح کو ان کے جسم سے آزاد کر کے جنت کی وسعتوں میں چھوڑ دیتا ہے مگر جو ظالم ہوتے ہیں وہ یہاں مزے اڑاتے ہیں تمتعو قلیلا انکم مجرمون چند دن مزے اڑا لو پھر تم تمہارے جرم کی سزا تمہیں ملنے والی ہے انبیاء پر کون کون سے حالات آئے حتی اذا استیئس الرسل وظنوا انہم قد قذبو جاہم نصرنا انبیاء کو اتنا ستایا گیا مایوس ہو گئے پریشان ہو گئے کہ اللہ تیرا وعدہ کہاں چلا گیا اس وقت ہماری مدد آ گئی حتی یقول الرسول والذین آمنوا متا نصر اللہ رسول بھی پکار اٹھے صحابہ بھی پکار اٹھے اللہ تیری مدد کب آئے گی اللہ نے کہا ہاں اب جو تم پر آزمائش آئی ہے اس آزمائش کے پیچھے میری مدد کھڑی ہوئی ہے البلوى ففكر في علم نشرا فعسر بين يسرين اذا فكرته ففرا علم نشرا پڑھ لو اللہ ایک مصیبت لاتا ہے اس سے پہلے بھی کشادگی اس کے بعد بھی کشادگی اس مصیبت سے پہلے امریکہ روس کی شکست تھی اس مصیبت کے بعد انشاءاللہ امریکہ کی شکست ہے مگر مصیبت کے وقت جو ثابت قدم رہے گا وہی اللہ کے ہاں جا کے پیارا ہوگا